حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے ایک طرف لیٹی ہوتی جبکہ میں حائزہ ہوتی تھی مجھ پر ایک چادر ہوتی تھی جس کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا سنن نسائی حدیث نمبر سات سو انہتر